اہل ایمان کے لیے ملائکہ کا استغفار اب آتے ہیں ایمان والوں کے لیے ملائکت اللہ کے استغفار کی طرف یہ قرآن پاک میں دو جگہ پر ہے پارہ چوبیس سورت المؤمن آیت سات العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ترجمہ وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد موجود ہیں وہ سب اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تیری رحمت اور علم ہر چیز پر حاوی ہے اس لیے جن لوگوں نے توبہ کر لی اور تیرے راستے پر چل پڑے ہیں ان کی بخشش فرما دے اور انہیں دوزہ کے عذاب سے بچا لے اس میں حاملت العرش یعنی عرش کو اٹھانے والے عظیم الشان اور مقرب فرشتوں کا تذکرہ ہے کہ وہ ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو کس قدر محبوب ہے پھر دیر کیسی آپ بھی آج سے یہ عمل شروع کر دیں کہ بہت توجہ اور خوشو کے ساتھ تمام ایمان والوں کے لیے زندہ ہوں یا اموات روزانہ صبح و شام استغفار کیا کریں جتنا زیادہ ہو سکے اچھا ہے ورنہ کم از کم ستائیس بار روزانہ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے اور اسی طرح پارہ پچیس صورت و شعرا آیت پانچ میں فرمایا گیا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی تصویر تحمید بھی کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار بھی کرتے ہیں تقاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائکہ يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم ترجمہ ایسا لگتا ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں گے اور فرشتے اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں یاد رکھو کہ اللہ ہی ہے جو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے ان دونوں آیات کا ترجمہ ایک بار ضرور پڑھ لیں تاکہ اس موضوع کی اہمیت دل میں اتر جائے اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے محبوب اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ ایمان والوں کے لیے استغفار فرمایا کریں دیکھیے چھبیسواں پارہ سورہ محمد آیت انیس لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ترجمہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اپنے اور مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگیے یعنی استغفار کرتے رہیں یہ امت کو بڑی مفید تعلیم ہو گئی کہ لا الہ الا اللہ پر استقامت اور ترقی کے لیے اپنے لیے بھی خوب استغفار کریں اور سب مومنین اور مومنات کے لیے بھی استغفار کو اپنا معمول بنائیں معلوم ہوا کہ بہت ہی اہم اور عظیم عمل ہے